السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب ولا عدوان على لا لا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلى عليه وعلى وعلى ومن اهتدى واستنى بسنته يوم الدين وبعد معزد مکرم و ناظرین مشاہدین ایک لمبے عرصے سے بدعت اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آج بھی بدعت ہی سے ہمارا متعلق ہے موضوع ہمارا اور وہ ہے کہ بلا ضرورت کثرت سے بال مڈانا بدعت ہے بال مڈانے کی کئی قسمیں ہیں پہلی قسم تو یہ ہے کہ جس کو اپنانے میں انسان کی لجر و ثواب ہے اللہ رب العالمین کے اطاعت ہے نبی کی سنت ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے اور وہ چار جگہیں ہیں پہلی جگہ یہ ہے حج میں انسان بال مڈاتا ہے اور حج میں بال مڈانا انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے زیادہ اجر اور زیادہ سوال ہے نمبر دو عمرے میں بال مڈانا یہ بھی اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ اور ایک عبادت ہے نمبر تین ولادت کے ساتویں دن بچے کا بال مڈانا یہ بھی نیکی ہے اجر و ثواب کا کام ہے ہمارے نبی کی سنت ہے اور اس کے تعلق سے حدیثیں بہت معروف ہیں چوتھی چیز کیا ہے جب کوئی اسلام قبول کرے تو اس کے لیے یہ مصنون ہے کہ وہ اپنے سر کے بال کو مڑائے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ابو داود کی روایت ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا القعن کا شعر القفر وقتاً کہ جو کفر کے بال تھے ان کو دور کر دو اور ختنہ کر لو تو یہ چار جگہیں ہیں جہاں پر بال مڑانا ثواب کا کام ہے اجر کا کام ہے ایک قسم ایسی ہے کہ ضرورت کے تحت انسان بال مڑا سکتا ہے جائز ہے جیسے سر میں انسان کے جوئے ہیں یا زخم ہے یا علاج کے لیے کروا رہا ہے بال کو مڑا رہا ہے یا اس طریقے سے بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی سے بچنے کے لیے کیونکہ اگر بال لمبے ہوں تو گرمی انسان کو لگتی ہے یا اس طریقے سے اپنے بالوں کی حفاظت انسان نہیں کر پا رہا ہے تو اسی صورت میں وہ کبھی کبھار اگر اپنے بالوں کو مڑا دیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے جائز ہے یہ چیز اس کے لیے جائز ہے تیسری قسم جو ہے حرام کی ہے اور وہ کیا ہے مصیبت کے وقت یا وفات کے وقت بال کو مڈا دینا اور یہ زمانے جاہلیت کی عادات میں سے ہے کہ جب ان کے ہاں کسی کی وفات ہوتی تھی تو مرد اور عورتیں سب اپنے بالوں کو مڈا لیا کرتے تھے آج بھی آپ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے بالوں کو مڈا دیتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض ہے ناراضگی ہے لہٰذا ایسا کرنا حرام ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے یا ایسی عورتوں سے برات کا اظہار کیا ہے جو اپنے بالوں کو مڈا لیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے انا بری امن سالقہ و الحالقہ و شاقہ میں سالقہ سے بری ہوں سالقہ یعنی جو اپنی آواز نکالتی ہے یا ماتم کرتی ہے نوحہ کرتی ہے چیختی ہے پکارتی ہے وفات پر کسی کے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں اور حالقہ کہتے ہیں اپنے بالوں کو مڈانے والی و شاقہ اپنے گریبان چاک کرنے والی میں ایسی عورتوں سے بری ہوں تو آپ نے برات کا اظہار کیا ہے لہذا کسی وفات پر یا کسی مصیبت پر بال کا مڈا لینا یہ جہاں زمانۂ جاہلیت کی عادتوں میں سے ہے خسرتوں میں سے ہے وہیں یہ چیز شریعت کے اندر حرام اور ناجائز بھی ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات کا اظہار کیا ہے تین قسمیں ہو گئی ہیں چوتھی قسم یہ ہے کہ بدعت جیسے چار جگہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان جگہوں کے علاوہ اگر انسان بالوں کو مڈاتا ہے کثرت سے تو اس صورت میں وہ عمل بدعت ہے جیسے عبادت کے طور پر بال کو مڈانا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے بچے کا عقیقہ ہے ساتویں دن تو اپنا بال بھی انسان مڈا لے یا گھر کے دیگر افراد بھی اپنے بال کو مڈا لیں یہ سمجھ کر کے کہ ساتویں دن بچے کی ولادت پر جہاں بچے کے بال مڈانا سنت ہے وہیں ہمارے لیے بال مڈانا بھی اجر اور ثواب کا کام ہے تو انسان اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو دین کے اندر بدات ہے یا اس طریقے سے یہ نیکی کا شعار بن جائے کہ بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو مڑا کر کے یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا وہ زیب و زینت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بالوں کو مڈا لیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے جیسے خوارج کیا کرتے تھے خوارج کی ایک پہچان تھی بالوں کو مڈا لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم کی یک رجنا من قبر المشرق مشرق کی طرف سے کچھ لوگ نکلیں گے اور یہاں مشرق سے مراد عراق اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں یکرعن القرآن لا جائز و تراکیہ ہوں وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یم رقون امن الدین کمائے رقص من الرمیہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے تم ملا یدون افیح پھر وہ دین کی طرف کبھی واپس نہیں آئیں گے دین میں نہیں پلٹیں گے حتیٰ فوک ہی یہاں تک کہ تیر اپنی جگہ پر واپس آ جائے فوق کہتے ہیں جہاں پر تیر رکھا جاتا ہے کمان کے اندر تیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو فوق کہا جاتا ہے یہاں تک کہ تیر واپس آ جائے تو جیسے تیر واپس نہیں آئے گا ایسے یہ لوگ دین کی طرف واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے عقیدوں کو اپنے منہج کو نہ چھوڑ دے جو ان کی علامات اور ان کی پہچان بن چکی ہے سیما ہوں آپ سے سوال کیا گیا کہ ان کی پہچان کیا ہے تو نبی نے فرمایا تحلیق اوقال تصویر ان کی پہچان بالوں کا مڈانا حلق کرانا ہے یا تصویر ہے تصویر حلق سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہوتی ہے یعنی جڑ سے بالوں کو اکھاڑ دینا یا کیا نام ہے تیل وغیرہ نہ لگانا یا اس طریقے سے بالوں کو نہ دھلنا وغیرہ یہ بھی اس کے اندر آتا ہے لیکن تصویر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جڑ سے بالوں کو اکھاڑ دینا اور بالوں کو موڑ دینا تو یہ ان کی پہچان ہے کہ ان کی خوارج کی صحیح مسلم کی روایت ہے سیما ہوں التحالق ان کی پہچان تحالق یعنی بالوں کا حلق کرنا ہے تو بالوں کا حلق کرنا بالوں کو موڑنا بغیر کسی ضرورت اور سبب کے اور ان چار جگہوں کے علاوہ جگہیں جبھی اب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ دین کے اندر بدعت کہلاتی ہیں اور یہ خوارج کی پہچان نہیں ہے یا اس طریقے سے توبہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو بالوں کو مڑا دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حالت بدل گئی ہے پہلے ہم بری حالت میں تھے گنہگار تھے گناہ کرتے تھے اب ہم نے نیکی کا راستہ اپنا لیا ہے لہذا اس کے اظہار کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے بالوں کو موڑ دیتے ہیں یا اس طریقے سے بال کا جا کر کے مزاروں پر مڈانا یا کسی کے ہاں ولادت ہو تو اپنے بچے کے بال جا کر کے مزار پر مڈائے اگر کوئی اور عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ جا کر کے مزار پر بال کو مڈاتا ہے تو یہ دین کے اندر بدعت ہے ناجائز اور حرام ہے چیز تو کثرت سے بال مڈانا بغیر کسی ضرورت کے یہ بھی دین کے اندر ایک بدعت ہے اور یہ خوارج کی پہچان رہی ہے لیکن آج خوارج اپنے بالوں کو لمبا رکھتے ہیں جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ نے پہچان بتائی ہے تو انہوں نے بالوں کو لمبا رکھنا شروع کر دیا آج دیکھیں جو بھی خوارج ہیں وہ اپنے بالوں کو لمبا رکھتے ہیں جی جیسے القاعدہ ہیں یا اس طریقے سے بوکو حرام طالبان یا اس طریقے سے جو تکفیری جو جماعتیں ہیں وہ اپنے بالوں کو لمبا رکھتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم وہ علامت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے لہذا ہم خوارج نہیں ہیں اور یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں دین کو نہیں سمجھیں گے اور یہ ان کی ناسمجھی کی علامت ہے کیونکہ بال ہی صرف مڈا لینا یہی ایک علامت ان کی نہیں ہے خوارج کی کہ بال کو انہوں نے لمبا کر دیا تو اب خوارج سے نکل گئے بھئی خوارج کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ کیا ہے حکمرانوں کے خلاف فروج کرنا بغاوت کرنا حکمرانوں کو مسلمانوں کو کافر قرار دینا مسلمانوں کا قتل عام کرنا اور گناہوں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو جہنمی قرار دینا ان کی بہت ساری علامات ہیں ان کی بہت ساری پہچان ہے خوارج کی صرف ایک ہی پہچان نہیں بالوں کو حلق کرا لینا تو بالوں کو حلق کرا لے کے کو چھوڑ دینے سے اور لمبے بال رکھ لینے سے کوئی خوارج کا عقیدہ اور منہج اگر رکھتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو خوارج سے الگ نہیں کر پائے گا جب تک کہ ان کے عقیدے کو نہ چھوڑے جو ان کے عقیدے ہیں کاش انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے کاش یہ توبہ کر لیتے اپنے برے عقیدے سے برے منحص سے جو ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہنا مسلمانوں کے اور حکمرانوں کے خلاف فروج کرنا اور قتل عام کرنا دہشت پھیلانا دنیا کے اندر کاش اس سے لوگ توبہ کر لیتے لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک ظاہری علامت ہے لہذا اس کو چھوڑ دینے سے کیا کریں گے ہم اپنے آپ کو گویا کہ اس سے بچا لیں گے تو ان کی ناسمجھی اور عدم فقہ کی دلیل ہے اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو خوارج کے بہت برے برے عقیدے ہیں اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرتے ہیں حتیٰ کہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں لوگ خلق قرآن کے قائل ہیں لوگ جو خوارج ہوتے ہیں اور اس طریقے سے رزم کا انکار کرتے ہیں کہتے رزم نہیں ہے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں صحابہ یعنی اب عمر اور ابو بکر کو چھوڑ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وہ تمام صحابہ کرام جو جنگ جمل یا جنگ شفیر میں شریک ہوئے تھے ان سب کی تکفیر کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جب صحابہ کی یہ تکفیر کرتے ہیں تو عام مسلمان ان کی تکفیر سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے تو اور زیادہ ان کے لیے آسان ہے ان کی تکفیر کرنا تو یہ ان کی پہچان نہیں ہے مسلمانوں کو کافر کہنا اور ان کے خلاف حکمرانوں کے خلاف فروش کرنا تو یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے کہ انہوں نے بالوں کو لمبا کرنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو خواری سے محفوظ کر لیں گے بچ جائیں گے تو خوارج کی صرف ایک علامت نہیں ہے بالوں کو موڑ لینا اور بال کا موڑ لینا تو بدات ہے یہ اتنا بڑا سنگین جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم یہ ہے مسلمانوں کا قتل عام کرنا مسلمانوں کو کافر کہنا یا حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا یا اس طریقے سے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو ہمیشہ جہنمی قرار دینا یا رجم وغیرہ کے انکار کر دینا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب جو ہے اور بڑی چیزیں ہیں یہ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی جو کفر کے درجے تک پہنچ جانے والی ہیں جیسے خلق قرآن کا مسئلہ ہے یا اللہ رب العالمین کی رویت کا انکار کر دینا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی ضروری ہے کہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جائیں سب سے بڑی جو پہچان ہے خوارج کی جن کے لیے ان کو خوارج کہا گیا وہ حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا یہ علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے اور جب تحکیم کا مسئلہ آیا کہ قرآن کو لوگوں نے حکم بنایا کہ قرآن سے فیصلہ ہوگا تو ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کر دیا بغاوت کر دیا اور ان کی جماعت سے نکل گئی اسی لیے ان کو خوارج کہا جانے لگا تو جو حاکم وقت ہو اس کے خلاف خروج کرنے سے آدمی کو خوارج کہا جاتا ہے یہی سب سے بڑی پہچان ہے اس کی یہی سب سے بڑی پہچان ہے ان کے خلاف خروج کرنا باقی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہوں یا کچھ ایسی جماعتیں ہوں جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ نہ رکھتے ہوں یا اس طریقے سے رزم کا انکار نہ کرتے ہوں رزم بھی کریں ہو سکتا ہے لیکن ان کی جو سب سے بڑی پہچان ہے خوارج کی حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا مسلمانوں کی تکفیر کرنا حکمرانوں کی تکفیر کرنا یہ تین ان کی بڑی پہچان ہے لہٰذا یہ جہاں بھی جن کے اندر چیز پائی جائے گی انہیں خوارج کہا جائے گا اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہو کہ بڑے گناہوں کا مرتکب جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا اگرچہ وہ رجم کے قائل ہوں اگرچہ وہ موضوعوں پر مسئلہ کے قائل ہوں تو ان کی خوارج موضوع پر مسیح کے قائل نہیں تھے جو پرانے زمانے کے خوارج تھے اور وہ تمام چیزیں جن کا ذکر صرف حدیث میں ہے قرآن میں نہیں ہے ان تمام چیزوں کا لوگ انکار کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے کچھ خوارج ایسے ہوں جو موضوعوں پر مسیح کے قائل ہوں رجم کے قائل ہوں قیامت کے دن اللہ ابراہین کی رویت کا اقرار کرنے والے ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ نہ ہو ان کا ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ چیز ان کے ہاں پائی جاتی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا مسلمانوں کی تکفیر کرنا قتل عام کرنا مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا یا سب سے بڑی علامت حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا تو یہی سب سے بڑی پہچان ہے لہذا ان کو خوارج کہا جائے گا چاہے ان کا عقیدہ جو بھی ہو تو اس لیے حلق چھوڑ دینے سے بالوں کو لمبا کر لینے سے کوئی انسان خوارج سے بچ نہیں پائے گا اگر اس کا عقیدہ اور منحج یہی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز سمجھتا ہے مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے اور اس طریقے سے قتل عام کرتا ہے یا کم سے کم مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے وہ خوارج میں سے ہے چاہے اس کا عقیدہ جو بھی ہو بہرحال یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ بال کثرت سے بلا ضرورت مڈانا یہ دین کے اندر بدعت ہے اور یہ خوارج کی پہچان نہیں ہے وہ اپنے بالوں کو کثرت سے مڈایا کرتے تھے اور اس لیے مڈاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ترک زینت کے طور پر اور اپنے آپ کو عابد اور زاہد باور کرانے کے لیے کثرت سے اپنے بالوں کو مڈایا کرتے تھے تو یہ بال مڈانا کثرت سے بغیر کسی ضرورت کے یہ دین کے اندر بدعت ہے اللہ تعالی ہم سب کو بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و صحب اجمعین و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ